جو علاقوں کے ذمہ دار ہیں محنت سے کام کریں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اللہ کے فریضے کی طرف بلائیں خواتین اپنے حلقوں میں کام کریں نوجوان اپنے حلقوں میں کام کریں بزرگ ان کی رہنمائی فرمائے ہماری یہاں کسی سے کوئی ٹکر نہیں ہے کسی سے گھبرانے ڈرنے روپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت سے بھی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے مجاہدین کو مزید ذلتوں میں آپ لوگ نہ دھکیلیں یہ کوئی فالتو مخلوق نہیں ہے فرشتے ان کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے ہیں یہی پاکستان کے محافظ ہیں پاکستان ناہید اختر اور نور جہاں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا آپ نے اپنی کرکٹ ٹیم کو دم دھڑکے کے ساتھ بھیجا تھا ناچ گا کے بھیجا تھا وہ جو کپ آپ کے لیے واپس لائی ہے لگتا ہے آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں ہم کوئی کرائے پہ جگہ لے دیں گے جہاں اپنا وہ کپ رکھ لیجئے گا رات کو وہ شراب لے کے ناچتے ہیں اور دن کو جب ہم خبر پڑتے ہیں کہ پاکستان ہار گیا میں نے کہا اخبارات پہ مقدمہ کرو کیا یہ گیارہ آدمی کا نام پاکستان ہے اور پاکستان تو سجاد شہید کا نام ہے جس نے جیل میں ڈنڈے کھائے مگر پاکستان کو گالی نہیں دی اسلام کو گالی نہیں دی یہ پاکستان تو نصر اللہ منصور کا نام ہے جو گیارہ سال سے انڈیا میں چٹان بنا ہوا ہے پاکستان تو ارشاد شہید کا نام ہے پاکستان تو زبیر خالد شہید کا نام ہے پاکستان تو عبد الرشید شہید کا نام ہے پاکستان تو ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے تاغوتوں سے ٹکر لی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ان پہ پابندیاں لگاؤ ان کے پاؤں کو ہمیں ان کی زبان سے تکلیف ہوتی ہے اور تم ہماری ماؤں بہنوں پہ ہاتھ اٹھاؤ تمہیں حق ہے ہماری زبانوں سے تمہیں آگ لگتی ہے تو لگتی رہے یہ زبانیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی حکومت والوں ان مجاہدوں کو نہ تنگ کرو اگر تم انہیں تنگ کرو گے خدا کی قسم تمہارے گھروں میں بھی سکون نہیں آ سکے گا یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کا خون زمین پہ گرتا ہے تو رب کی رحمت اسے اٹھانے کے لیے لبکتی ہے تم انہیں ہتکڑیاں ڈال کے کتنے نفلوں کا ثواب کماتے ہو